کمتل حبت امبت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبہ واللہ اداعف لمن یشاء واللہ واسع علیم وقال ایضا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يسبح العباد فيه اللہ ملکان ينزلان فيقول احدهما اللهم مطمن منفقا خلفا ويقول الآخر اللہ مطمن تلفا طلفہ الامام بخاری و مسلم فی صحیح اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اللہ کی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے ہمارا جسم ہمارا پورا وجود جسم کے اندر پائے جانے والی تمام نعمتیں آنکھ عقل و دماغ پاؤں پیٹ اور جتنی بھی نعمتیں ہمارے جسم کے اندر ہیں وہ سب کچھ اسی طریقے سے عزت مال دولت شہرت اولاد علم یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اللہ رب العالمین ہی ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک ہے مال جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا مال ہے ہم اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں ہم اس کے تقسیم کنندہ ہیں خرچ کرنے والے ہیں اپنی ذات کے اوپر اور اللہ رب العالمین نے جن راستوں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تعلیم دی ہے ان راستوں میں خرچ کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے لیے منتخب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے اور جب امانت انسان صحیح طریقے پر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اور دیتا ہے آپ اس کو مثال سے سمجھیں اگر کوئی آدمی کچھ آپ کو دے امانت کے طور پر اور کہے کہ اس مال کو اس پیسے کو اس جگہ پر خرچ کرنا ہے جہاں وہ آپ کو خرچ کرنے کے لیے دے اگر آپ اس کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ شخص آپ کو اور دے گا آپ کا اعتماد اسے حاصل ہو جائے گا اور آپ پر بھروسہ کرے گا کہ انسان خیانت نہیں کرتا ہے اور جو کچھ میں نے اس کو امانت کے طور پر دیا اس کو اس کی جگہ پر اس نے پہنچا دیا ہے لہذا آئندہ بار جب کوئی پریشانی یا مصیبت ہوگی یا جب بھی آپ اس سے کچھ طلب کریں گے تو آپ پر اعتماد کر کے آپ پر بھروسہ کر کے وہ آپ کو ضرور دے گا کیونکہ اسے اعتماد مل گیا کہ آپ اس کی دی ہوئی امانت کو صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں وہی مثال اللہ رب العالمین کی اللہ تعالیٰ کے لیے اونچی مثال ہے اللہ نے آپ کو امانت دی ہے مال امانت کے طور پر دیا ہے اس مال کو یا دی ہوئی رزق کو اگر آپ صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب الامین آپ کو اور دیتا ہے اور اللہ رب الامین آپ کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ یہ مال جو ہم نے دیا اس میں اللہ تعالیٰ کو سے خوف ہے ہم سے ڈرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے اور صحیح جگہوں پر اس مال کو خرچ کرتا ہے قرآن و سنت کے اندر حدیث کے اندر اسلام کے اندر مال کے تعلق سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مال اللہ رب العالمین کا مال ہے وہ آتو ہوں اللہ لذی آتا کم اللہ نے تمہیں جو مال دیا اس مال کو لوگوں کو دو یہ اللہ تعالیٰ کا مال یہ ہمارا حقیقی مال نہیں ہے ہم اگر اس کے مالک ہیں تو وقتی طور پر مالک ہیں اور یہ مال ہم سے دوسروں تک پہنچنے والا ہے اس مال کے ہمارے ورثہ ہوتے ہیں اس مال کے ہمارے ہمارے مال کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا حق ہوتا ہے ہمارے مال کے اندر تو یہ مال در حقیقت اللہ رب العالمین کا مال ہے یہ ہمارا اور آپ کا حقیقی مال نہیں ہے پوری زمین اور زمین کے اندر پائے جانے والی تمام چیزیں ان سب کا وارث اللہ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کا حقیقی وارث ہے لہذا اللہ نے جو مال دیا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا مال ہے جو ذات آپ کو مال دے سکتی ہے وہ ذات آپ سے مال کو چھین بھی سکتی ہے آپ دیکھیں اس چھوٹی سی زندگی میں ہر انسان تجربہ کرتا ہے پہلے کچھ غریب رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مال دیتا جو مال دار ہوتے اللہ تعالیٰ انہیں غریب بنا دیتا ہے بادشاہ بھی فقیر بن جاتا ہے فقیر کو اللہ تعالیٰ بے شمار مال عطا کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے اس لیے کبھی انسان کو غرور اور تکبر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس مال میں جن کا حق ہے اس مال میں ان کا حق ادا کرنا چاہیے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا مال ہمارا مال نہیں ہے یہ وہ آتوں کو اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال کو تم لوگوں کو دو لوگوں پر خرچ کرو یہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی مال ہے ہم ہم صرف تقسیم کرنے والے ہیں اپنے اوپر خرچ کریں اہل ویال پر خرچ کریں جن کا حق ہے ہمارے مال ان کے اوپر خرچ کریں تو یہ مال در حقیقت میرے بھائی اللہ رب العامین کا ہے اللہ کی راہ میں اگر ہم مال خرچ کریں گے تو اللہ رب العامین اس مال کو بڑھاتا ہے اور بے شمار اللہ تعالیٰ عجر بھی دیتا ہے اضافہ کرتا ہے اللہ رب فرمایا ربانیہ الدین علوم فی سبیل اللہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چونکہ مال ہمارے ہاتھ میں اس لیے اللہ نے اس کی نسبت ہماری طرف کی ہے ورنہ دینے کے اعتبار سے حقیقی مالک اللہ رب اللہ تو اللہ فرماتا کا مسئلہ حبت ایک دانے کے مانند ہے اس کی مثال امبت سبا بل ایک دانے سات بالیاں اگتی ہیں میت و حبا اور ہر دانے ہر بالی کے اندر سو دانے ہوتے ہیں یعنی ایک دانے سے سات سو دانے ایک ریال اگر آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سات سو دیتا ہے وہ اللہ ادا فلح میں شاہ اور اللہ ابامن جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کرتا ہے وہ اللہ واسم علیم اللہ وسعت والا اور علیم ہے جاننے والا ہے کتنی بہترین مثال اللہ ہر براہن نے دی ہے ایک دانے سے سات سو دانہ بنتا ہے ایک دانہ خرچ کریں گے اللہ ہر برامین کی راہ میں اللہ ابامن آپ کو سات سو دانوں کا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا انسان کے اخلاص کے لحاظ سے اور جہاں ضرورت ہے اس کے لحاظ سے جب انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ ابامن اسے اجر پر اجر دیتا جاتا ہے اس طریقے سے اللہ فرمۃ الدین سبیل اللہ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ولا پھر خرچ کرنے کے بعد تکلیف نہیں دیتے احسان نہیں جتاتے لہم اجر عمندہ رب ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہ حدنون نہ انہیں خوف ہوگا نہ ہوں گے ایسے لوگوں کا ادر اللہ ہر العالمین کے پاس ہے اللہ کی راہ سے مراد وہ تمام راہیں ہیں جہاں پر اللہ ہر العالمین ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے انسان کی اپنی ذات سے لے کر کے اس کو اہل ویال اقارب اور محتاج یتیم اور مسکین ضرورت مند لوگ جو بھی راہیں ہیں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب اللہ کی راہ فی سبھی اللہ کے اندر آتے ہیں لہذا جو انسان ان راہوں میں خرچ کرتا ہے اللہ ہر براہن اس کو بے حساب اجر دیتا ہے اما انفق تم منشا انفوا خلف ہو وہ جو تم کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے اور اللہ رب العالمین بہترین رزق دینے والا ہے اللہ بہترین رزق دینے والا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال دینے سے ہمارا مال خرچ ہوتا ہے کم ہوتا ہے میرے بھائیوں سچی بات نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ مال دینے سے اللہ کی راہ میں آپ کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اضافہ ہوتا ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں آپ کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اور جن پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا اور آپ کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے آپ دیکھ لیجیے تجربہ کر کے جو مال خرچ نہیں کرتا اس کا مال کم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مال بچا لیکن اللہ تعالیٰ ایک دوسرے راستے سے اس کے مال کو ختم کروا دیتا ہے بیماری آتی ہے مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں جھوٹے مقدمات میں اس کو پھنسا دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کتنی کتنی مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں اس کے اندر اس کے اہل ویال کے اندر آتی ہیں اس کا چین چھن جاتا ہے سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اطمینان نہیں ہوتا اور اس کا مال یوں ہی خرچ ہوتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے مال اپنا تو بچا لیا تھا نہیں دیا تھا ہمارا اتنا مال بچ گیا اس سے کہیں زیادہ اس کا مال خرچ ہو جاتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جہاں اس کا مال لگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بغیر مال کے اس جگہ سے اس کو نکال دیتا ہے اس کا کام کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لہذا مال دینے سے اللہ کی راہ میں خرچ کم نہیں ہوتا اللہ کے سر کے حدیث ہے ماں صدقۃ من مال صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا وما آزاد اللہ ابدن بے اف اللہ اجزا جو بندہ جتنا زیادہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنی ہی عزت اور سربندی عطا فرماتا ہے وما تواز اللہ اللہ رف اللہ جو اللہ کے لیے تواز و اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رفات و بلندی فرماتا ہے صحیح مسلم کی روایت اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام العباد وفی اللہ ملکار انزلان جب بھی بندہ صبح کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں دو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں ایک دائیں طرف بیٹھتا ہے اور بائیں طرف بیٹھتا ہے یا ایک دوہے داہنے آپ کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور ایک پاؤں کے پاس بیٹھتا ہے دو فرشتہ اللہ اربام نازل فرماتا ہے اور ان میں سے فرشتہ کہتا ہے اللہ آت منفقن خلفا اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو تو اور دے دے جو خرچ کرتا اللہ تعالیٰ تو اسے اور دے دے وہ اللہ آت ممسکن طلفہ اور جو مال کو گن کر کے رکھتا ہے اور تجوری میں جمع کر کے رکھتا ہے خرچ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تو برباد کر دے تلف کر دے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے لہذا میرے بھائی ہمارے نبی کی حدیث ہے اللہ کا فرمان ہے یہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے اس کے نبی پر ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتیں سچی ہیں برحق ہیں لہذا اللہ کی راہ میں دینے سے انسان کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کے علیہ اے ابن آدم تو خرچ کر تیرے پر بھی خرچ کیا جائے گا آج تو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے اللہ دیتا ہے اس لیے خرچ کرنے کے لیے لہذا خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور اضافہ کرے گا آپ تجربہ کر کے دیکھا اپنی زندگیوں کے اندر کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ رب العالمین کے مال کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچاتا رہتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صنایہ المعروف تقی مسار اسو اول آفات اول حلقات نیکیاں کرنا بھلائیاں کرنا خرچہ کرنا یہ انسان کو بری موت سے اور اس طریقے سے آفتوں سے اور تباہ کاریوں سے چیز بچاتی رہتی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت ہوتی انسان کی جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ماں وہ اہل المعروف اہل الدنیا فی دنیا ہم اہل فی الآخرہ جو دنیا کے اندر اہل معروف ہیں وہ آخرت کے اندر بھی اہل معروف ہوں گے اور لوگوں کے دم جانے اور پہچانے جائیں گے جو دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے وہ آخرت کے اندر بھی جانا اور پہچانا جائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا خیر کا معاملہ کرے گا سعید الجامع میں ماں بلوائے رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو بیان کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے میرے بھائیوں مال ختم نہیں ہوتا کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ ہر اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں آسمانی آفتیں آتی ہیں بارشیں آتی ہیں سیلاب آتا ہے زلزلے آتے ہیں آگ لگ جاتی ہے لوگوں کا گھر تباہ ہو جاتا ہے ویران ہو جاتا ہے اور ساری بستیاں پانی کے اندر جل کر کے ایک جو پانی کے اندر ڈوب کر کے ختم ہو جاتی ہیں ان کا سارا احساس ان کا سارا مال ان کی ساری دولت تباہ و برباد ہو جاتی ہے ان کے جسم پر وہی کپڑا بچتا ہے جو ان کے جسم پر ہوتا ہے ان کے گھر کے اندر باقی ان کا سارا مال بہہ جاتا ہے دکانیں ہیں فیکٹریاں ہیں سب پانی آتا ہے سیلاب آتا ہے سب برباد ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے ایسے موقع پر میرے بھائیوں جو ان لوگوں کا خیال رکھتا ہے جو ایسے لوگوں کو دیتا ہے اللہ اللہن ایسے لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے کرو تم کرو مہرباں تم اہل زمین پر اللہ مہربا ہوگا عرش بنی بنی زمین والوں پر تم رحم کرو گے اللہ اربان تمہارے پر رحمت فرمائے گا ارحم و منفی الارض ارحم کو منفی سما جو زمین کے اندر ان پر اگر تم رحم کرو گے بھلائی کا معاملہ کرو گے تو جو آسمان پر ہے اللہ کی ذات وہ آسمان پر تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گی اللہ العبد ما کان العبد عقی اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی اللہ اللہ کسی بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ ہر براہین اس بندے کو اس وقت مدد کرتا رہتا ہے جب تک انسان کسی دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے یہ آفتیں جو آتی ہیں آپ سنتے رہتے ہیں اخبارات کے اندر سیلاب آتا ہے اور اس طریقے سے زلزلے آتے ہیں اور بلڈنگیں گر جاتی ہیں آگ لگ جاتی ہے اور اس طریقے سے آسمانی آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ فرمائی آج ان کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آج ان کے ساتھ ہوا کل ہمارے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے یہ کبھی نہ سوچیں کہ دوسروں کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے آج کرو گے لوگوں کے ساتھ کل تمہارے ساتھ جب تمہارے ہمارے ساتھ مصیبت آئے گی تو لوگ ہمارا بھی مدد کریں گے ہمارا بھی لوگ تعاون کریں گے اگر آج ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو لوگ ہمیں بھی چھوڑ دیں گے اور یا ابن ابن عدم علیہ اللہ کے سو کہ خرچ کرو اے ابن آدم اے انسانوں تمہارے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا آج دوسروں کی مدد کرو گے کل تمہاری بھی مدد کی جائے گی اور کوئی کرے نہ کرے اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی لہذا ایسے وقت میں رہائی ہو ہمیں ہمیں ان بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے انسان نے آپ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے معمولی دولت ہی کیوں نہ ہو ایک روپیے کی بھی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کے ساتھ جو انسان دیتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے جیسے انسان اپنے جانور کو پالتا ہے پوستا ہے اس طریقے سے اللہ اب کی راہ میں دیا ہوا صدقہ اور خرچ کیا ہوا مال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے بہت پہاڑ تو دنیا کی کوئی طاقت اسے وزن نہیں کر سکتی کتنا بڑا پہاڑ اوت پہاڑ آپ اسے تول نہیں سکتے اس طریقے سے اللہ ابامن آپ کے خرچ کیے ہوئے مال کو بڑھاتا ہے اللہ اس کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے لہذا اللہ نے مال دیا ہمیں میرے بھائیوں جن کے پاس بھی مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی رائے کے اندر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے آپ کو مانت دی ہے اس رب کا حکم ہے یہ اس رب کا فرمان ہے یہ اگر آج ہم دیں گے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر اور اضافہ کرے گا اور بڑھوتری اس کے اندر ہمارے مال کے اندر ہوگی لہذا ایسے موقع پر ایسے بھائیوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے دل کھول کر کے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے آج جا کر کے دیکھو جہاں جہاں سیلاب آیا ہمارے ملکوں کے اندر کہیں پر بھی آپ دیکھیں ان کے گھر کے اندر کچھ نہیں بچا گھر ٹوٹ گئے تباہ ہو گیا انسان ٹوٹ جاتا ہے گھر بنانے میں پوری زندگی ایک انسان ایک گھر بنانے کے اندر پوری دولت صرف کر دیتا ہے اور چند دنوں کے اندر اور چند گھنٹوں کے اندر اس کا پورا گھر برباد ہو گیا ٹوٹ گیا گھر زمین کے اندر دھس گیا آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کے لیے کتنی اسے پریشانی ہوتی ہے ہمیں چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہم پریشان ہو جاتے جن کا پورا گھر پوری دکان لاکھوں کا مال تھا گھر کے اندر سیلاب نے پورا مال بہا لے گیا سب اجڑ گیا سب برباد ہو گیا آدمی کی بھی وفاتیں ہو گئیں اور پورا گھر ٹوٹ گیا سب کچھ برباد ہو گیا کب ہم کریں گے میرے بھائیوں ایسے لوگوں کا حق ہمارے اوپر یہ فی سبیل اللہ کے اندر آتے ہیں ایسے لوگوں کی ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو ہمیں تعاون کرنے کی ضرورت ہے جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی اضافی کپڑا ہے آپ کے پاس کچھ سامان ہے آپ کے گھر کے اندر اسے بھی آپ ان کو دیں آپ کی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس انہیں ان کی ضرورت ہے ان کے گھر میں کچھ نہیں بچا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا کچھ ان کے پاس نہیں بچا لہذا ایسے لوگوں کو میرے بھائیوں مت بھولیں ہم ایسے لوگوں کو ہمیشہ جس ملک میں بھی جہاں بھی جس علاقے کے اندر بھی آدمی رہتا ہے جہاں بھی اس طریقے سے کوئی آفت اور مصیبت اور پریشانی آتی ہے بڑھ چڑھ کر کے ہمیں حصہ لینا چاہیے اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس میں اسلام اور مسلمان کی تمیز کیے بغیر جو بھی مصیبت زدہ ہے جو بھی آفت زدہ اس کی ہم مدد کریں اور ایک ایسا موقع رہتا ہے اسلام کی حقانیت اسلام کی خوبیوں کو غیر مسلموں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اگر آپ غیر مسلموں کی مدد کریں گے ایسے موقع پر وہ اسلام کی خوبیوں کو سمجھے گا اسلام کی حقانیت کو سمجھے گا آج اسلام بدنام ہے مسلمان بدنام ہیں کیوں ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہم نے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا لہذا ایسے موقع پر ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان بھائی نہیں جو بھی پریشانی کے اندر ہے جو بھی مصیبت کے اندر ہے سب کی مدد کرنا ہے اور ایسے غیر مسلموں کی اگر آپ ایسے موقع پر مدد کریں گے تو اسلام کی خوبیاں اور ان کے دلوں کے اندر اجاگر ہوں گے اور اسلام کے تعلق جو اعتراضات ہیں اور جو دوریاں ہمارے اور ان کے درمیان میں ہیں اور اس طریقے سے جو وہ اسلام کے تعلق جو غلط فہمی کا شکار ہیں وہ تمام چیزیں دور ہوں گی میرے بھائیوں لہذا ایسے موقع پر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے واقعات ہوتے ہیں الحمد کہ غیر مسلم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی غیر مسلم نہیں پہنچا لیکن مسلمان بھائی پہنچا اور ان کے دلوں کے اندر جو کچھ بھی اسلام کے تعلق سے نفرتیں تھیں اور جو لوگوں کو بہکایا گیا اور بری تعلیمات اسلام کے تعلق سے جو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی گئی جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں وہ ساری چیزیں محبت سے دور ہوتی ہیں نفرت سے نفرت کبھی دور نہیں ہوتی نفرت انسان کی محبت سے دور ہوتی ہے خرچ کرنے سے دور ہوتی ہے تعاون کرنے میں مدد کرنے سے دور ہوتی ہے لہذا ایک ایسے موقع جب کہ بھی انسان کو ملے تو مسلمان بھائیوں کو بطور خاص بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے ہمارے اسلام کی تعلیم ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے اللہ کے سر نے فرمایا ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ حرب العالمین نے جنت کے اندر ایک عورت کو داخل کر دیا وہ تو انسان ہے میرے بھائی وہ تو انسان ہے اللہ کے بلی کو باندھنے کی وجہ سے ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا بلی ہے اسے چھوڑا نہیں جا کر کے کھائے پیے اور اس طریقے سے اپنا پیٹ پال لے اللہ نے اس کو جہنم کے داخل کر دیا وہ انسان ہے لہذا ان کی مدد کرنا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں جو غیر مسلم ہیں جو بھی ہیں دھرم اور مذہب سے اٹھ کر کے جو بھی مصیبت زدہ ہے پریشان حال ہے تنگ دست ہے محتاج ہے اور ایسی مصیبتوں کا مارا ہوا ہے ایسے صورت میں تعاون کا ہاتھ ان کے لیے بڑھانا چاہیے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اللہ کے رسول کے حدیث ہے ہر تر چیز کے اندر انسان کے لیے اجر ہے ہر تر چیز کے اندر آپ درخت کو پانی دیتے اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے آپ کتوں کو پانی پلاتے ہیں چڑیوں کو آپ چارا چارا دیتے ہیں انہیں آپ پانی دیتے اس کے اندر بھی آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے وہ تو انسان ہے میرے بھائیوں لہذا اس صورت میں ان کی مدد کرنا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے تاکہ جو دوریاں ہیں بدگمانیاں ہیں نفرتیں ہیں دنوں کے اندر اسلام کے تعلق سے وہ ساری چیزیں دور ہوں اسی طریقے سے دور ہوں گی اور ان واقعات کو دیکھ کر کے کتنے ہمارے غیر مسلم لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے اور کم سے کم اپنے آپ نے اللہ کا حق ادا کیا اللہ کی بات مانی آپ نے اللہ کے حکم پر آپ نے عمل کیا نفرتیں کم سے کم کچھ کم ہوں گی اور اسلام قبول کرے نہ کرے ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو ادا کیا لہذا میرے بھائیو جب بھی ایسی کوئی مصیبت آئے کہیں پر بھی ہمیں ایسے لوگوں کا تعاون کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا اللہ نے دیا جو کچھ بھی دیا آپ اس سامان کی آپ کو ضرورت نہیں ان کو ان کی ضرورت ہے لہذا آپ ان کو دیں ہمارے فریج کے اندر اور ہمارے گھر کے اندر کتنا ایسا سارا سامان ہوتا ہے جن کی ہمیں ضرورت نہیں استعمال نہیں کرتے آپ ان کو دیں ان کے لیے استعمال کی چیز ہوگی میرے بھائی کو آپ اسے حقیر نہ جانیں اللہ نہ معروف سیاح کسی بھی معروف کو اب نہ سمجھو نہ کسی گناہ کو چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھو نہ کسی بھلائی کو اور نہ ہی کسی خیر کی چیز کو آپ آپ ہلکا سمجھو کیوں اس لیے کہ اگر برائی کو معمولی سمجھو گے تو انسان اور اس کو اور کرتا جائے گا کہے گا تو معمولی چھوٹی سی برائی ہے کرنے میں کیا حرج ہے اس لیے شیطان اس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے کہ چھوٹا سا گنا کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور اگر چھوٹی نیکی ہے میرے بھائی اس کو اگر چھوٹا سمجھیں گے کہ چھوٹی نیکی ہے تو شیطان کہے گا چھوٹی نیکی کرنے سے کیا فائدہ چھوڑو اس کو بڑی نیکی کرنا اور انسان بڑی نیکی کی تلاش میں رہتا ہے اس کو موقع نہیں مل پاتا چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بن جاتی ہیں ذرات کی پہاڑ بن جاتا ہے قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے اس لیے کبھی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹی نہ سمجھو شیطان کا دو روپ ہے کبھی آپ کو ایسا بہکائے گا کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھو کرتے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا سا گناہ معاف ہو جائے گا اور جب چھوٹی نیکیاں کرتا کہتا ہے شیطان کہ کیا فائدہ کرنے سے معمولی سی نیکی ہے کیا فائدہ ہوگا تم کو کرنے میں بڑے بڑے مالدار لوگ پڑھیں بڑی نیکیاں کرنا زیادہ کرنا کبھی انسان نہیں کر پاتا ہے اس لیے شیطان انسان کو ہر نائیے سے بہکاتا ہے تو چھوٹی نیکی کو بھی کبھی معمولی نہ سمجھو ہوتا وہی چھوٹی نیکی آپ اخلاص کے ساتھ کرو گے ہماری مفرت کا ذریعہ بن جائے گا کتے کو پانی پلانا کوئی بہت بڑی نیکی نہیں تھی اللہ نے اسے معاف کر دیا اور اسے اور بلی کو پانی نہ دینا کھانا نہ دینا کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا اس لیے کبھی بھی انسان کو چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے نہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق دے تعاون کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں میرے بھائی یہ بہت اہم اسلام کی خوبی ہے یہ اسلام کے محاصر میں سے ہے یہ اسلام کی چھائیوں میں سے یہ ہمارے نے اسلوم نبوت سے پہلے باقاعدہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا جہاں مظلوموں کی مدد ہوتی تھی اور جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے کہا کہ اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے کے اندر بلایا جائے گا تو ایسے معاہدے کے اندر شریک ہوں گا لہذا مظلوم کی مدد کرنا مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہمارے اسلام کی خوبی ہے ہمارے اسلام کی پہچان ہے یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے لہٰذا ان محاسن کو باقی رکھیں اور دل کھول کر کے ہم سب ایسے لوگوں کی مدد کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار نصوص ہیں آیتیں اور حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے اگر بیان کیا جائے تو وقت بہت زیادہ ہوگا ہمیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے ہر پریشانی سے محفوظ رکھے جو لوگ اللہ جو بے گھر ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں گھر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے اللہ حبرامین انہیں صبر دے اور اللہ ہر ان کی ساری مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرے امین بارک اللہ علیہ سے منافع بلایات آیات الذکر حکیم ان ہوتا اعلیٰ جواد الکری ملکمبر اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد